وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها به وهم على صلاتهم اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر پہچاننا واجب تھی ویسی قدر نہ پہچانی جس کو یوں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز بھی نازل نہیں کی آپ اے نبی یہ کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسا علیہ السلام لائے تھے جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے جس کو تم نے متفرق اور آق میں رکھ چھوڑا ہے جن کو ظاہر کر دیتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو اور تم کو بہت سی ایسی باتیں تعلیم کی گئی ہیں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے آپ نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے پھر ان کو ان کے مشغلے میں بےحودگی کے ساتھ لگا رہنے دیجئے اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو بڑی برکت والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور تاکہ آپ مکے والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائیں اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نماز پر مداومت یعنی ہمیشگی رکھتے ہیں سامعین نبی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے آیت کا شان نزول اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے رسول کی تقزیب کی تو اللہ تعالیٰ کا حق تعظیم ادا نہیں کیا چنانچہ طبری میں ہے عبداللہ بن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت قریش کے حق میں نازل ہوئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہود کے بارے میں ہے یا کہ انہی کے ایک آدمی فنحاس کے بارے میں ہے یا مالک ابنی صعف کے بارے میں ان بے سمجھوں کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کتاب نہیں اتاری شان نزول کے بارے میں پہلی بات زیادہ صحیح ہے اس لیے کہ آیت مکیہ ہے اور یہود تو اس بات کے قائل نہ تھے کہ انسان پر کوئی کتاب نہیں اتری کیونکہ وہ تورات کے اترنے کے قائل ہیں اور اہل وطن قریش و عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے اس حجت میں کہ رسول اللہ بشر ہیں اور بشر پر کتاب نہیں اترتی جیسا کہ اللہ نے فرمایا للناس عجبا ان ان اوحینا الى رجل منهم انذر الناس یعنی لوگوں کو تعجب کیوں ہیں اگر ہم انہی میں سے کسی پر وہی بھیجیں کہ لوگوں کو کفر سے ڈرائے اور ارشاد ہے وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى یعنی جب ان کے پاس ہدایت پہنچی تو ایمان لانے سے جو چیز رکاوٹ بن رہی تھی وہ یہ کہ ان کا کہنا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ فرشتے اگر زمین پر چلتے پھرتے ہوتے تو ہم بھی آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے اب یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر جیسا کہ چاہیے تھی نہیں پہچانی یعنی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ کس نے کتاب اتاری تھی موسا پر جو لوگوں پر نور اور ہدایت ثابت ہوئی موسا علیہ السلام کی پیش کی ہوئی کتاب تورات کس کی نازل کی ہوئی تھی تم اور ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ موسا ابن عمران علیہ السلام کی کتاب اللہ کی نازل کردہ تھی جس سے لوگ کشف مشکلات میں روشنی پاتے تھے اور شبہات کی تاریکیوں میں سیدھی راہ کو ڈھونڈ لیتے تھے پھر فرمایا کہ تم تو تورات کو ورق ورق بنا کر لکھتے ہو لیکن اس میں تحریف لکھتے ہوئے تحریف و تبدیلی بھی اپنی طرف سے کرتے جاتے ہو اور کہتے یہ ہو کہ یہ بھی اللہ ہی کی آیت ہے اسی لیے فرمایا کہ کچھ تو حقیقی آیتوں کو ظاہر کر دیتے ہو اور اکثر کو چھپا دیتے ہو اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ تم نے وہ کچھ جان لیا جس کو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے اسلاف یعنی کس نے اتارا اس قرآن کو جس نے تم کو ساری گزشتہ خبریں بتا دیں اور ہونے والی باتوں کی پیش گوئی کر دی جس کو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا قطع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مشرقین عرب ہے اور مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمان مراد ہیں اب اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اس سوال کے جواب میں تم آپ ہی جواب دے دو کہ اللہ ہی نے نازل فرمایا اور وہ جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے وہ اس کلمے کی تفسیر میں متعین ہے ایسا نہیں جیسا کہ بعض متاخرین نے کہا ہے کہ قل اللہ کے معنی یہ ہیں کہ تمہارا یہ خطاب ان کے لیے نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ کلمہ صرف ایک کلمہ یعنی لفظ اللہ ہے اور اس سے یہ لازم آئے گا کہ ایک مفرد کلمہ بھی جملہ ہو سکتا ہے جو غیر مرکب ہو لیکن کلمہ مفردہ کا لانا لغت عرب میں غیر مفی سمجھا گیا ہے اور اس پر سکوت نہیں ہو سکتا اور قول باری تعالی ہے کہ انہیں ضلالت و جہل میں بھٹکنے دو حتیٰ کہ موت کے سبب ان کی یقین کی آنکھیں کھل جائیں اور آخر کار وہ اللہ کو جان لیں قرآن اور صاحب قرآن یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور قول باری ہے کہ یہ قرآن مبارک ہے اور تورات و انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے اور تاکہ تم اس کے ذریعے مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والے قبائل عرب کو اور عرب و عجم کے بنی آدم کو کفر و شرک کے برے نتیجے سے ڈرا سکو جیسا کہ ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا یعنی اے نبی کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تاکہ تنبیہ کر سکوں اور انہیں بھی جن تک میرا پیغام پہنچے اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے دوزخ کا وعدہ ہے اور فرمایا تبارک رکھی نزل الفرقان مبارک ہے وہ اللہ کی ذات جنہوں نے قرآن کو اپنے بندے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تاکہ ساری دنیا جہاں کے لیے وہ ڈرانے والے بنے اور فرمایا وقول الکتاب المین اسلم تم فعین اسلم فقد طول علیہ بصیر بالعباد یعنی اے نبی اہل کتاب اور ان ان پڑھ سبھی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اب بھی تم ایمان لاؤ گے یا نہیں اگر وہ اسلام لائیں گے تو ہدایت پالیں گے اور اگر رو گردانی کریں گے تو کرنے دیجئے آپ کا کام بات کو صرف ان تک پہنچا دینا تھا اپنے بندوں سے اللہ خوب واقف ہیں اور بخاری مسلم سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں بخشی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئیں انہی میں سے ایک یہ ہے کہ ہر نبی خاص اپنی ہی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے اور میں ساری دنیا جہاں کے لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں اور اسی لیے اللہ نے فرمایا والذین یؤمنون بالآخرت یؤمنون به یعنی ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر وہ اس مبارک کتاب یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان لائے گا جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اتاری ہے اور وہ ایسے ہیں کہ پابندی سے اپنی نماز ادا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے اوقات میں ادا کرنے کے لیے ان پر فرض کر دی ہیں